سفیان بن عیینہ نے زہری سے انہوں نے عبید اللہ سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو نہ اس گھر میں جس میں کوئی تصویر ہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چودہ